السلام मूर्ति All shall unto the honor. سمجھو موضوع روپ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کون سا علم ہے میں اس دعوے کو کھولنا ایک سوال ہے اس کا جواب ابے عالم السلام وراثت وہی علم جس علم کا حاصل اللہ تعالی کی مارفت جڑا علم وراثت ہے وہ کہڑا ہے علم تو وراثت ہے یہ اتفاق ہو گیا سنت توجہ ہے بس اے اے میرا سمجھو موجود مقدمہ ہے وہ قائم ہو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ صحابہ گرام کے خلاف اہل بیت کی محبت کے نام کی آڑ میں کی جاتی یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ کی توحید کا پردہ اور اڑ لے کر امبیا کی کی جاتی اور میں یہ کرنا اگر سے موضوع کی بات نہیں ہے لیکن اس کے میں زیادہ ہاں، بالکل صحیح گل ہے 我们辛苦了。 سکتے ہیں دین کے جب تک محافظ رہیں گے دین کے دین کو الٹا کرنے کی سوچنے والوں کو وہ ان شاء اللہ اگر اگر اپنے ہاتھ کی طاقت سے الٹا نہیں کر سکیں گے تو زبان کی طاقت سے الٹا تو الٹا لمبا بات چلا چلاوٹ ہوتا ہے نا افسوس ہم دین جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کر سکتے لوگوں کو صحیح طرح دین نہیں دے سکتے ہیں وہ دیا دین نہیں دے سکے پچھلے سارے جڑے پاگل سن وہ دین نہیں دے سکے نہیں آتی مان کے بچے گلا سن کے پتہ نہیں پتہ نہیں اس کو کون سی تو کہتے ہیں کہ اتنے مہذب الفاظ میں اتنا بدترین وقت الفاظ کتنے مہذب ہیں اور توہین غلاظت کتنا ہے کہ سمندر پلیت ہو گیا توجہ ہے یہ نہیں پیش کر سکتے تو وہ خود لے لیں قرآن کیا فرما رہا ہے قرآن فرما رہا الذين وہ العلم ويلكم

لفظ بول ہمیشہ ملتے ملتے رہتے بولو مال نہ ہونے کے بعد اس کا انجام بہت خراب ہوتا ہے اس کا آپ کے بد تو لے اس کا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا اچھا ہی ہوتا ہے پڑھنے ایسا اس میں نہیں پڑھنے والا آپ کے بت پولی سات اس کا کیوں مطلب بن ماننے والے دنیا کے طلبگار کیسے ہیں بھائی وہ تو انتہائی مستقری اور بے نیاز ہوتے ہیں راست کا تلاش نہ کر سکیں گے اپنا ایمان اور رسو ایس جہان اس قرآن ہو گئی ایس جہان کارون کا نقشہ پیش کر رہا ہے صرف قانون قانون قانون کارون لانچنے کی دولت کا نقشہ پیش کرتا ہے لیکن ایمان سے بتاؤ مثل معروف یا قارون یا بھائی کلنا کہنے والے ہاں ملے بھائی لکن کہنے والا بھی تو الحمد للہ سارے فکیر ہے سارے حضرت صاحب بابا سب کروڑ یعنی کروڑ لام دس پبلی رابطے منتری

ٹچ کے موبائل ہر ایک نمبر شروع جہاز نہیں پچھلی گالا بڑی میں گالا کھانا

una خاندا آتا نے شریعت کے مطابق فیصلہ کروایا فرماتے تھے اگر ضمانت دینی ہوگی تو کسی دفتر جی، ضمانت دینی ہوگی تو آپ میں سے چاکنا ہے حضرت صاحب لیا ہو گئی فرمائی نے

ہر ایسے قریب قریب قریب ہوتے زمانہ سے ہاں جی آپ نے پھر پھر اپنے رنگ کا سارا بیان ہے ایک ایک گل لے کے قرآن و حدیث نال توڑیے تے پھر عجیب گل یہ نو ہردیش نو صحت نو ہاں جی نال بیان کرتے ہیں اور شیرا میں بیان کرتے گئے

حالیہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان ہے موٹے لفظوں میں اس کی کا عنوان اور جھوٹے اور وہ ہیں پڑے ہوئے ٹھیک ہے سب دو کے بعد یعنی سب پڑھے لکھے دو کے بعد ملک میں سب پڑھے لکھے دو کے بعد سب پڑھے لکھے سب ہو کے باتیں اگلی بات یہ آپ یا اس کمرے کے ساتھ ضرور اتفاق کریں گے یہ سال سال بات یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم والے دھوکے باز نہیں رہتے یا مانیں گے کہ نہیں مانیں گے نتیجہ ادبن کے ساتھ جو رہتا ہے اب کیا نتیجہ ہوگا خالا اس کا مطلب ہے یہ تعلیم حاصل کرنے والے رسول کے رسول کی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں از کم اتنا تو مہربانی کرو یار اپنے اوپر اس تعلیم کی نسبت رسول کی طرف جو مرضی کو ہے ہمارے رسول کی تو توہین نام دوبارہ نہیں کر سکتے جو تعلیم کے نتیجہ دے اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کسی کا کسی ضرور تعلق ہے ضرور شیطان کی تعلیم ہوگی جس کے نتیجہ یہ بن رہا ہے کہ لوگ کے بعد تیار ہو رہے ہیں ہمارے رسول کی تعلیم دھوکے باز نہیں بناتی حضرت بلال کی طرح بناتی ہے زیادہ پڑھو پڑھاؤ جو مرضی کر دو کرو لیکن آج کے بعد یہ نہیں کہنا میرا بچہ رسول کی تعلیم کر رہا ہے آپ نے کہنا ہے شیطان کی تعلیم آنے کا

کے اندر گو ماتا کے خلاف اس کے منہ سے بات نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ حضرت دے رہے صاحب ہیں تو ہو سکتا ہے جلدی سے اٹھ جائیں نکل جائیں استفا ہو جائے یہ اور بھی جو طرف سے جو آئے ہوئے ہیں یہ آئے ہی نہیں لائے گئے لازم Barakallah. میں کسی جوڑے خدا دے بچے بولو لام چلے تو کدھر گیا اللہ فرماتا ہے کہتے تھے نا اللہ کو کسی بات پر اتنا فضب نہیں آتا جتنا اس کے بیوی بچے کہنے پر پہ آئے قرآن قرآن فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے بہت بڑی

خاص طور پر وہ صاحب علم لوگ ہیں ہم خدا کے بچے بنا دیتا ایسی سوچ تک ہمارا اور خدا کرے ہم یہاں ہی پہنچے صورت میں چیف جو آپ کے سامنے حقیقت رکھنا چاہتا تھا ہمارے سما کرتے ہیں میرے خیال میں میں نے ہر تھا اکلی نقلی دلائی ہے آپ کو وعدے کر دیا ہے سب کر دیا ہے وہی علم ہے جس کو ہم علم نہیں سمجھتے اس کو سمجھ کر ہم نے نے چھوڑ دیا اللہ اللہ جل شان سید عالم علیہ وسلم جوڑے جی میں اپن ساتھ مرن دیشن تو پھر ہے بات ہو